مطلب محتاج نہیں ہے اور ساری دنیا اللہ کے در کی نیاز مند ہے لم یلد اس کا کوئی بچہ نہیں ولم یولد نہ وہ پیدا کیا گیا ہے ولم یق اللہ کف ون عہد اور ہی اللہ کے لیے کوئی ایک بھی رشتہ دار ہے سورہ فلق کل اعوذ برب الفلق اے نبی فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق اور اس چیز کی شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو پیدا کی اللہ نے وہ منشرِ غاز کن ازا وقب اور تاریکی کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جب چھا جائے شر نفاسات فی العقد اور میں ان عورتوں کی شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو عورتوں کے گرہ کے اندر پھونکتی تھی جادو کرتے وقت ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کی شر سے بھی بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے سورہ ناس فرمایا کل اعوذ برب الناس اے نبی فرما دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے جو لوگوں کا معبود بھی ہے ان شریر چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو وسوسے سے ڈالتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں شیطان اللہ جی جو وصف صوفی الناس وہ چیزیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتی ہیں وہ جن ہوں یا انسان ہوں ان سب سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں قرآن مجید کے اکثر نسخوں میں <clears throat> ختم کے بعد ایک دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ پڑھنی چاہیے اس قرآن میں لکھی ہوئی ہے اللہ آنس وحشتی فی قبری اے اللہ میں معانست چاہتا ہوں یعنی اجنبیت سے دوری چاہتا ہوں کہ جو اجنبیت قبر میں ہوتی ہے اس سے مجھے بچائیں اللہ بالقرآن العظیم اے اللہ میں نے جو قرآن مجید کی تلاوت ختم کی اس کی برکت سے مجھ پر رحم فرمائے وج الحلی امامم و نورم و ہدم و رحمہ اے اللہ اس قرآن مجید کو میرے لیے رہبر بنا ہدایت کی روشنی بنا رہنمائی بنا مہربانی بنا اللہ مذکنی منہما نسی تو اے اللہ مجھے وہ چیزیں یاد کرا دے جو میں بھول گیا ہوں جو صورتیں یاد کی تھی بھول گئی ہیں دوبارہ یاد کرا دے یا جو علم وہ علمنی منہما جہل منہما جہل تو اے اللہ جو میں نے سیکھی تھی چیزیں اور پھر وہ مجھ سے چلی گئیں ابھی رہ چکی ہیں وہ مجھے سکھا دے ورژنی تلاوت ہو آنا اللہ و آنا النہار اے اللہ مجھے تلاوت کی توفیق بخش رات کی گھڑیوں میں بھی دن کے اجالے میں بھی تلاوت کی توفیق دے وج الحلی حجہ اور اس قرآن مجید کو میرے لیے دلیل اور برہان بنا دے کہ آخرت میں یہ میرے حق میں گواہی دے گا اے تمام جہانوں کے رب یہ اکثر قرآن مجید کے آخر میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے ایک اور بھی دعا ہے وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے کہ پوری یہ پڑھنی چاہیے کوئی اس کی پیچھے سند چلی آ رہی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر بہت ثمرات اور ثواب ملتا ہے تو اس کے صدقے سے دعا کرنا اچھی بات ہے الحمد للہ ماشاء اللہ ہمارے قرآن مجید کا درس جو ہے آج ختم ہوتا ہے یہ تقریباً دو ہزار آٹھ میں کو جنوری کے مہینے میں ہم نے شروع کیا ہے اور آج تقریباً آخر ہو رہا ہے دو ہزار اٹھارہ ختم ہو رہا ہے گیارہ سال اس قرآن مجید کے درس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں چونکہ تین دن چھٹی ہو جاتی ہے پھر کبھی عمرے کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے چھٹی ہو جاتی ہے رمضان کا مہینہ چھٹی ہو جاتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ تو جنہوں نے سنا ہے جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے لیکن یہ او جی ڈی سی والے ساتھی اس کا سبب بنے تھے اس میں مجھے تو ایک دو ساتھیوں کے نام یاد ہیں کئیوں کے نام بھی نہیں رہے وہ شوکت صاحب تھے وغیرہ اس طرح تو اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ ہم مغرب کے بعد درس دیتے ہوتے تھے تو مغرب والا بھی الحمدللہ ایک دفعہ ختم ہوا ہے وہ سن ترانوے میں شروع ہوا تھا جو آٹھ کے لگ بھگ ختم ہوا ہے تو پھر جب یہ دوبارہ ان ساتھیوں نے کہا کہ ظہر میں افادہ استفادہ زیادہ ہوگا کہ دن کے ساتھی اس میں آ سکتے ہیں تو اس پر بھی الحمد یہ آج اللہ کے خصوصی فضل سے کہ ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں پھر ہم نے ایک دو دن درس دیا تو ایک شوکر شفیق صاحب غالباً جو آتے ہیں تو انہوں نے کہا مول صاحب درس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں تو یہ ریکارڈ ہونا چاہیے تو الحمدللہ پھر یہ انہیں کی وجہ سے یہ ریکارڈ شروع ہوا جو سارا منظم طریقے سے ہر صورت کے ساتھ وہ موجود ہے ریکارڈ میں بعض ساتھیوں کے پاس بھی ہے تو آج کا سبق یہ بہت اہم سبق ہے اور علامہ ابن قیم جیسے لوگ یعنی بڑے متشدد قسم کے لوگ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی ضرورت ہے ظہری حفاظت روحانی حفاظت آفات سے بچنا مصائب سے بچنا حاجات کا پورا ہونا ہر بندے کی ضرورت ہے کہ میری حاجت پوری ہو مصیبت سے اللہ بچائے میں ظاہری طور پر محفوظ رہوں شرور چیزوں سے باطنی روحانی طور پر محفوظ رہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جس طرح اور زندگی کے کام کچھ ایسے لازم ہوتے ہیں کہ ان سے بندہ بے نیاز نہیں ہے ان کو لازمی کرنا ہوتا ہے ایسے ہی یہ آخری والی دو معوضتین کا معمول صبح و شام کا ہونا چاہیے بعض حضرات نے تو کل <clears throat> یا حلقہ فرون سے آخر تک لکھا ہے اور یہ آخری صورتوں کی بہت فضیلت ہے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں یاد کرنی چاہیے سنتوں میں نفلوں میں پڑھنی چاہیے پھر یاد ہو جاتی ہیں کہ وضحا صورت سے لے کر آخر صورت تک کل عزب رب الناس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد آپ نے قاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تلاوت میں سنا ہوگا وہ درمیان میں یہ تکبیر پڑھ کے اگلی سورہ علم نشرق شروع کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں تو یہ بھی ساتھ معمول ہونا چاہیے پڑھنے کا یہ جو آخری صورتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں وزخ سے لے کر سورہ ناس تک یہ صورتیں جو ہیں بہت فضیلت والی ہیں مثلا کوئی صورت ایسی ہے اس کے بارے میں آتا ہے روبو قرآن کسی صورت میں آتا ہے نصف قرآن جیسے سورہ اعزاز الزلت الرز زلزلہ وہ نصف قرآن ہے کسی کا سلو سے قرآن اب سورہ اخلاص ہے وہ سلو سے قرآن ہے کہ دس پارے کا ثواب ایک مرتبہ سورہ کل اللہ وحد پڑھ لی جائے دس پارے کا ثواب یہی وجہ ہے جب کوئی کسی جگہ دعا کرنے جاتا ہے الحمد شریف اور کل شریف دو تین دفعہ پڑھ کے اشارے ثواب کرتے ہیں کہ جو فوت ہو گیا اصل تو یہی ہے لوگ تو تعزیت کرنے جاتے ہیں تو ادھر بھی فلانی حکومت کا کیا ہوا فلانا یہ ہو گیا ادھر یہ ہو گیا ادھر یہ ہو گیا بھائی ان باتوں سے یا کھانا پینا اچھا تھا آج تیجے پر کھانا اچھا تھا چالیسویں کا بھی بہت اچھا بنایا ہے جمعرات کا بھی ٹھیک تھا یہ باتیں ہوتی ہیں اس سے اس بیچارے کو کیا فائدہ ہوا جب بھی بندہ کہیں جائے تو کچھ پڑھے جو آتا ہے اللہ کا کلام ہے نہیں آتا الحمد و سبحان اللہ تو آتا ہے نا پڑھ کے پھر دعا کرے اللہ تعالیٰ جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما اور جو ساتھی اب دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کی مغفرت فرما اس کی روح کو ثواب پہنچا تو یہ آخری صورتیں بہت فضیلت والی ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے اور آخری معوضتین کے بارے میں یہ ہے کہ صبح و شام پڑھنی چاہیے ہر وقت انسان کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دل کے پاس دو گھر ہیں ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک میں شیطان رہتا ہے تو فرشتے بھی لا تعداد ہیں تو یہ مخلوق بھی بہت ہیں اب دل میں یہ ابھی ابھی بات آ رہی ہے دل میں خیال ڈالتا ہے فرشتہ اچھے کام کر اچھے کام کر اور شیطان خیال ڈالتا ہے کہ یہ کام کر یہ جیسے اس کے ہوتا ہے اب یہ بندہ اگر فرشتے کی بات کو مان لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے جب بھی انسان ذکر اذکار کرتا ہے صاف ستھرا رہتا ہے اچھی خوشبو لگاتا ہے تو فرشتے قریب آتے ہیں اور گندی چیزیں دور جاتی ہیں یہ جو جتنا گند ہے جادو مادو وغیرہ وغیرہ یہ سب گند ہے اور یہ جتنا انسان پاک صاف ہو نا بندے جادو ہو بھی جائے تو اتنے اثرات نہیں ہوتے کہ جب بندہ صاف ستھرا پڑھنے پڑھانے ذکر اذکار والا ہے جب ذکر اذکار ہوتا رہتا ہے تو گندی چیزوں کا اثر اتنا نہیں ہوتا اور وہ پیچھے ہٹتے رہتا ہے شیطان جب جندہ بندہ جتنا صاف ستھرا زہری صاف ستھرا بھی اور باطنی صاف ستھرا بھی رہے ایمان کی علامت جب ایک نیکی کرے دوسری کی فکر ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے اور ایمان کامل یہ ہے کہ انسان کی سوچ بھی پاک ہو جائے جب سوچ ابھی پاک نہیں ہے ظاہر پاک ہے دل میں کچھ خیالات گندے آتے ہیں اور اس کو وہ پھر لیتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے ابھی صحیح نہیں ہوا جب سوچ بھی پاک ہو جائے گی تو پھر شیطان رخصت ہو جائے گا کہ ادھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ادھر رہنے کا تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان بھاگتا ہے دور چلا جاتا ہے جہاں آواز نہیں آ رہی ہوتی تو اسی طریقے سے جو ذکر اذکار تلاوت والا بندہ ہے شیطان اس سے دور باقی رہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تو وہ ان کی اپنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدھر سے یہ آ جائیں شیطان ادھر سے بھاگ جاتا ہے وہ اپنا اپنا مقام ہے اب وہ تو بغیر تعوض تسمیہ کے بھی شیطان ان سے گویا کہ بھاگتا رہتا ہے قرآن مجید کا انداز مکتوبی میں اس دن بتا رہا تھا کہ وہ الگ ہے اور نزولی الگ ہے سورہ فاتحہ اتفاق سے نازل بھی پہلے ہوئی ہے بے شک اقرا بسم کر رب کلزی پہلی آیت نازل ہوئی لیکن مکمل صورت جو اکٹھی نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ پہلے نازل ہوئی یعنی اقرب اسم رب الزی پہلے نازل ہوئی ہے لیکن وہ پوری صورت نازل نہیں ہوئی چاند پانچ آتے ہیں سورہ ایک فاتحہ جو ہے وہ مکمل پوری جو ہے اکٹھی نازل ہوئی سورہ فاتحہ سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی حمد و ثناء ہے تعریف ہے سرات مستقیم مانگا جائے یوں مانگا جائے اچھا راستہ مانگا جائے برے لوگوں کے راستہ نہیں مانگا جائے اچھے لوگوں کے طریقے پر چلنا چاہیے یہ مانگا گیا اب اچھے راستے پر آپ قائم کیسے رہ سکتے ہیں کہ کہیں ہم سے وہ سیدھا راستہ چھین نہ جائے کہیں بھٹک نہ جائیں تو آخری دو صورتوں میں یہ بتایا گیا کہ یہ پڑھتے رہو تو سورہ فاتح سے جو سرات مستقیم مانگا ہے وہ استقامت قائم رہے گی آپ سیدھے راستے پر قائم رہو گے جب دشمنوں کی پناہ مانگتے رہو گے دشمنوں سے پناہ مانگتے رہو گے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچا تو آخری معوضتین سے پناہ مانگی گئی یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نیکی سے دور کرتی ہیں انسان کا محافظ جو خصوصاً مومن ہے اس کا محافظ اللہ رسول ہے اور اللہ رسول کا کیا مطلب کیا ہے محافظ ہونے کا کہ جب اس نورانی کتاب کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں اس کی کچھ ایتیں یاد کرتے ہیں پھر ان کو پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عفاط فرماتے ہیں سورہ کل اللہ وحد کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں کی کہ اللہ پھر کیسے پیدا ہوا پھر کس کا بیٹا ہے تو کیسا ہوا جس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہ وہ پیدا ہوا نہ کسی سے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان پر شیطان یوں حملہ کرتا ہے کہ کہتا ہے اچھا فلانا پیدا ہوا فلانا پیدا ہوا یہ بھی اللہ نے پیدا کیا یہ بھی اللہ نے پیدا کیا اور اگلے مرحلے میں وہ وسوسے میں یہ ڈالتا ہے کہ اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا جب ہر چیز پیدا ہوئی تو اللہ کو کس نے پیدا کیا فرمایا جب سوچ یہاں آ جائے تو سمجھ لو کہ شیطان حملہ کر رہا ہے اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کیونکہ ادھر یہ آگے سوچ سے بالا تر بات ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ و اللہ وحد اللہ لم یلد ولم یولد واللم یق کف و نحت کی صورت میں ہو اور اکثر جگہوں میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ بھائی دو رکاتیں تحیت المسجد پڑھنی ہے یا تحیت الوضو پڑھنی ہے یا صبح کی سنتے پڑھنی ہے صبح کی سنتے ہیں یا طواف کے بعد دو نفل پڑھتے ہیں دو رکاتے واجب جو پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں کل یا ایو الکافرون پڑھو جی دوسری رکعت میں کل اللہ حد پڑھو اس میں مکمل توحید بیان کی گئی ہے اور جب انسان صحیح توحید کے اوپر ہے ایمان اس کا ٹھیک ہے تو آگے اعمال کے ثمرات بھی اس کے اوپر مرتب ہوں گے اور جب ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے تو ثمرات کیسے مرتب ہوں گے سورہ اخلاص کی بہت برکات ہیں اس کو معمول بنانا چاہیے پڑھنا چاہیے اور سلو سے قرآن کا ثواب ہے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا بھی معمول ہو یہ نہیں ہے کہ اب اسی پر ہی گزارا کر لیا جائے کہ بھائی یہ تو سلو سے قرآن ہے کلو اللہ حد تو تین دفعہ کلو اللہ حد میں نے تو آج قرآن ختم کر لیا اچھی بات ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے لیکن ترتیب قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کی بھی عادت ہو تو اس کے ثمرات اپنے عزب رب الفلاق کل عزب رب الناس کا ایک اہم واقعہ شان نزول بنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا آتا ہوتا تھا بچے تھے وہ جو کوئی اتنا سمجھتا نہیں تھا تو وہ ایک یہودی ان کو کہتا ہے بچے کو کہ آپ کا کہیں پرانا کنگا ہوا یا کو بال ہوئے تو وہ ہمیں دے دیا کرو برکت ہے یا اس طرح ہے وہ بچے نے وہ پرانا کنگا کچھ دندے ٹوٹے ہوئے کچھ اس طرح دے دیے یہ بندہ ہوتا ہے جس کا تاریخ نام لبید بن آسم لکھتی ہے یہ یہودی ہے اس نے اپنی لڑکیوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرایا اور آپ کچھ مہینے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تقریباً میرے علم کے مطابق آپ کی طبیعت چھ مہینے تک خراب رہی بخار بوجھ طبیعت میں بے چینی بے قراری جیسے ادھر چلے گئے پھر ادھر آ گئے اور یہی جادو یا حسد وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں نیند کا صحیح نہ آنا جب چاہے بندہ نیند کا نہ آنا اور کندھوں پر خصوصاً بوجھ طبیعت میں ایسے گرانی سی یہ اثرات ہوتے ہیں باقی کسی پر زیادہ اثر ہو جاتا ہے کہ جب اس کے معمولات کچھ پڑھنے پڑھانے کے کم ہوتے ہیں اور کسی کے پڑھنے پڑھانے کے ذکر اذکار کے تلاوت کے معمولات زیادہ ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا اثر کم ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ کسی نیک پر یا پیغمبر پر جادو کے اثرات نہیں ہوتے ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ امر ربی ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق تھا ایک امتحان تھا ایسی بات نہیں اور ہر چیز کو ہی ادھر لے جانا ہر چیز کو ہی ادھر لے جانا کہ آج صبح اٹھ نہیں سکا تو میرا لگتا ہے میرے اوپر جادو ہے آج صحیح گاہک نہیں آئے لگتا ہے ہمارے اوپر جادو ہے آج بھوک صحیح نہیں لگی تو لگتا ہے میرے اوپر جادو اتنا بھی کمزور عقیدے کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہر چیز کو ہی ادھر منسوخ کر دیا جائے بہرحال آپ کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں ہے ہر کسی لکل شعی لاقتن ہر چیز کو کوئی اٹھانے والا کوئی اس کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی حسد کرنے والا ہوتا ہے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے زیادہ میرے اوپر حسد کرنے والے اور برائی سوچنے والے میرے بارے میں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زہر ہے کہ ادیان سابقہ کو جس ہستی نے منسوخ کر دیا کہ تمام دین ختم اب میرا دین رہے گا تو انہوں نے پھر یہی کام کرنا ہے تو اس پڑھنے پڑھانے کا معمول ہونا چاہیے چنانچہ کچھ عرصہ طبیعت آپ کی خراب رہی اور پھر رات کو خواب میں دو فرشتے آتے ہیں آپ آرام فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء ظاہراً سوتے ہیں ان کا قلب نہیں سوتا اس لیے نبی کو اگر خواب بھی آ جائے تو وہ وہی کے حکم میں اور حجت ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی تھی نا کہ بچے کو ذبح ہیں وغیرہ وغیرہ یا اذان کی جو مشروعیت ہے ہماری وہ اذان کی صورت خواب کی صورت میں ہوئی تو ایک کہتا ہے کہ وہ ان پر جادو ہوا دوسرا کہتا ہے ہاں ان پر جادو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں وہ کہتا ہے یار کس نے کیا وہ کہتا ہے وہ یہودی نے کیا لبید بن آسم نے کیا وہ کیسے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی وغیرہ منگوا لی تھی وہ لڑکے سے اچھا کیا کیا کہا لڑکیوں کے ذریعے سے ان بالوں اور کنگیوں کے اوپر یوں گرے لگا کر بیرے زروان مدینہ میں ہے بیرے زروان کے اندر کنویں میں یہ جادو کر کے کنگھی وغیرہ کے ذریعے سے رکھ کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا ہے اور اس کو ہر کنگے کے ساتھ اس نے سوئی بھی ساتھ رکھی اور سوئی والا جادو زیادہ سخت ہوتا ہے بہرحال پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل ہوئیں آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ یوں یوں علامت ہے فلانا کنواں ہے اور وہ وہاں سے جو چیز آپ پتھر کے نیچے سے نکالو وہ سیدھا میرے پاس لے آؤ چنانچہ آپ کے پاس لے آئے اور آپ نے پھر وہ کل کلعز برب الفلق ایک گرہ کھولی من شر ما خلق دوسری کھولی من شر غاسقن ازا وقب تیسری کھولی من شر نفا فی فلوقت چوتھی کھولی پھر پانچویں کھولی پھر آگے چار آتے ہیں یہ جتنی گریں تھیں اتنی یہ ایتے ہیں اور پھر اس کے بعد فوراً آپ کی طبیعت مبارک ٹھیک ہو گئی یہ ہمارے لیے سبق ہے دوستو یہی ہمارا دفاعی نظام ہے ہمارا دفاعی نظام اللہ رسول میں ابھی بتا چکا ہوں کہ یہی نورانی تعلیمات ہیں اور ان کو پڑھنے کے ساتھ ہمارا نظام دنیا کا اور آخرت کا درست ہوتا ہے تو فرمایا کل عز برب الفلق من شر ما خلق اے نبی آپ یوں دعا کیجئے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب ہے اور ان تمام شریر چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں جو پیدا کی گئیں اور جو چھپ کر آتی ہیں ان سے اور جو عورتوں نے پھونکے مار کے جو میں نے بتایا لبید کی بیٹیوں نے ایسا کیا اور حسد کرنے والے کی شر سے بھی بجتا ہوں جب حسد کرتا ہے حسد کا بھی اثر ہوتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے جس طریقے سے نظر بد ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے بہت سارے لوگ جادو کو تو ایک بڑا ہوا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بری چیز ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے یاد رکھو دوستو حسد اور نظر بد سے جادو سے زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے بچنے کا ذریعہ یہ صورتیں ہیں ایت الکرسی ہے یا مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو منزل کتاب ہے نا قرآن آیات اس کے اندر وہ تمام لکھی ہوئی ہیں صبح و شام پڑھنے کا معمول ہو دوسری صورت بھی اسی سے متعلق ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا پرورش کرنے والا ہے پھر لوگوں کا بادشاہ ہے لوگوں کا معبود ہے اس میں عجیب عنوان قائم کیا گیا ہے کہ رب الناس پرورش عموماً بچپن میں ضرورت ہوتی ہے پرورش کرنے والا بھی وہی اللہ ہے پھر بندہ جب جوان ہوتا ہے تو ذرا بڑا اپنے آپ کو کھڑپینچ سمجھتا ہے نہیں بادشاہ وہی ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے ہے ایک وہی باقی بتانے آزری کہ ہماری جوانی ہے جو کچھ ہے لیکن اصل بادشاہ وہ ہے جوانی اس کے تابع ہو الہ الناس جب بندہ کمزور ہو جاتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر عبادت میں لگ جاتا ہے یہ بھی بڑی اونچی بات ہے کہ بڑھاپے میں بھی عبادت کی توفیق ہو جائے اور ان تمام چیزیں جو وسوسہ ڈالنے والی ہیں وغیرہ شیطان وہ وسوسہ ڈالتا ہے جب ذکر کرتا ہے بندہ وہ پیچھے جاتا ہے جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو اللہ تعالی ہمارے اس درس کو قبول و منظور فرمائے اور اس میں کوئی نادانستہ طور پر کسی سے بے ادبی ہو گئی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے اور سننے سنانے والے بیان کرنے والے کو اللہ پاک اپنے فضل سے اجر عظیم نصیب فرمائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ کل سے ہم درس حدیث دیں گے مشکات شریف سے آپ حضرات ذرا جلدی آیا کرو